نظریہ اسلامی کی تنقید دنیا اور انسان کے متعلق یہ نظریہ جو پیغمبروں نے پیش کیا ایک مکمل نظریہ ہے اس کے تمام اجزاء میں ایک منطقی ربط ہے کوئی جز دوسرے جز سے متناقض نہیں ہے اس سے تمام واقعات عالم کی پوری توجیح اور آثار کائنات کی پوری تعبیر ملتی ہے کوئی ایک چیز بھی مشاہدہ یا تجربہ میں ایسی نہیں آتی جس کی توجیح اس نظریے سے نہ کی جا سکتی ہو لہٰذا یہ ایک علمی نظریہ ہے علمی نظریہ کی جو تعریف بھی کی جائے وہ اس پر صادق آتی ہے پھر کوئی مشاہدہ یا تجربہ آج تک ایسا نہیں ہوا جس سے یہ نظریہ ٹوٹ جاتا ہو لہٰذا یہ اپنی جگہ قائم ہے ٹوٹے ہوئے نظریات میں اس کو شمار نہیں کیا جا سکتا پھر نظام عالم کا جو مشاہدہ ہم کرتے ہیں اس سے یہ نظریہ نہایت اغلب نظر آتا ہے کائنات میں جو زبردست تنظیم پائی جاتی ہے اس کو دیکھ کر یہ کہنا زیادہ قرین دانش ہے کہ اس کا کوئی ناظم ہے بنسبت اس کے کہ کوئی ناظم نہیں ہے اسی طرح اس تنظیم کو دیکھ کر یہ نتیجہ نکالنا زیادہ معقول ہے کہ یہ مرکزی نظام ہے اور ایک ہی مختار کل اس کا ناظم ہے بنسبت اس کے کہ یہ لامرکزی نظام ہے اور بہت سے ناظموں کے ماتحت چل رہا ہے اس طرح جو حکمت کی شان اس کائنات کے نظام سے علانیہ محسوس ہوتی ہے اسے دیکھ کر یہ رائے قائم کرنا زیادہ قریب از عقل ہے کہ یہ حکیمانہ اور با مقصد نظام ہے بنسبت اس کے کہ بے مقصد ہے اور محض بچے کا کھیل ہے پھر جب ہم اس حیثیت سے غور کرتے ہیں کہ اگر واقعی یہ نظام کائنات ایک سلطنت ہے اور انسان اس نظام کا ایک جز ہے تو یہ بات ہم کو سراسر معقول معلوم ہوتی ہے کہ اس نظام میں انسان کی خود مختاری اور غیر ذمہ داری کے لیے کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے اس لحاظ سے یہ ہم کو نہایت معقول موسٹ ریزنیبل نظریہ معلوم ہوتا ہے پھر جب ہم عملی نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں تو یہ بالکل ایک قابل عمل نظریہ ہے زندگی کی ایک پوری اسکیم ہمارے تمام تفصیلات کے ساتھ اس نظریے پر مبنی ہے فلسفہ اور اخلاق کے لیے علوم و فنون کے لیے سلو اور جنگ اور بین الاقوامی تعلقات کے لیے غرض زندگی کے ہر پہلو اور ہر ضرورت کے لیے یہ ایک مستقل بنیاد فراہم کرتا ہے اور کسی شعبۂ زندگی میں بھی انسان کو اپنا رویہ متعین کرنے کے لیے اس نظریے سے باہر جانے کی ضرورت پیش نہیں آتی اب ہمیں صرف یہ دیکھنا باقی رہ گیا ہے کہ اس نظریے سے دنیا کی زندگی میں کس قسم کا رویہ بنتا ہے اور اس کے نتائج کیا ہیں انفرادی زندگی میں یہ نظریہ دوسرے جاہلی نظریات کے برعکس ایک نہایت ذمہ دارانہ اور نہایت منضبط رویہ ڈسپلن پیدا کرتا ہے اس نظریہ پر ایمان لانے کے معنی یہ ہیں کہ آدمی اپنے جسم اور اس کی طاقتوں اور دنیا اور اس کی چیزوں کو بھی اپنے ملک سمجھ کر خود مختارانہ استعمال نہ کرے بلکہ خدا کی ملک سمجھ کر صرف اس کے قانون کی پابندی میں استعمال کرے ہر چیز کو جو اسے حاصل ہے خدا کی امانت سمجھے اور یہ سمجھتے ہوئے اس میں تصرف کرے کہ مجھے اس امانت کا پورا حساب دینا ہے اور حساب بھی اس کو دینا ہے کہ جس کی نظر سے میرا کوئی فیل بلکہ کوئی دل میں چھپا ہوا ارادہ تک پوشیدہ نہیں ہے ظاہر ہے کہ ایسا شخص ہر حال میں ایک ضابطے کا پابند ہوگا وہ خواہشات کی بندگی میں کبھی شتر بے مہار نہیں بن سکتا وہ ظالم اور خائن نہیں ہو سکتا اس کی سیرت پر کامل اعتماد کیا جا سکتا ہے وہ ضابطہ کی پابندی کے لیے کسی خارجی دباؤ کا محتاج نہیں ہوتا اس کے اپنے نفس میں ایک زبردست اخلاقی انضبات پیدا ہو جاتا ہے جو اسے ان مواقع پر راستی اور حق پر قائم رکھتا ہے جو اسے کسی دنیاوی طاقت کی باز پرس کا خطرہ نہیں ہو سکتا یہ خدا کا خوف اور امانت کا احساس وہ چیز ہے جس سے بڑھ کر سوسائٹی کو قابل اعتماد افراد فراہم کرنے کا کوئی دوسرا ذریعہ تصور میں نہیں آ سکتا مزید برآں یہ نظریہ آدمی کو نہ صرف سی و جوہد کا آدمی بناتا ہے بلکہ اس کی و جہد کو خود غرضی نفس پرستی یا قوم پرستی کے بجائے حق پرستی اور بلند تر اخلاقی مقاصد کی راہ میں لگا دیتا ہے جو شخص اپنے متعلق یہ رائے رکھتا ہو کہ میں دنیا میں بیکار نہیں آیا ہوں بلکہ خدا نے مجھے کام کے لیے یہاں بھیجا ہے اور میری زندگی اپنے لیے یا اپنے دوسرے متعلقین کے لیے نہیں بلکہ اس کام کے لیے ہے جس میں خدا کی رضا ہے اور میں یوں ہی چھوڑا نہ جاؤں گا بلکہ مجھ سے پورا حساب لیا جائے گا میں نے اپنے وقت کا اور اپنی قوتوں کا کتنا اور کس طرح استعمال کیا ایسے شخص سے زیادہ کوشش کرنے والا اور نتیجہ خیز اور صحیح کوشش کرنے والا آدمی اور کوئی نہیں ہو سکتا لہٰذا یہ نظریہ ایسے بہتر افراد پیدا کرتا ہے کہ ان سے بہتر انفرادی رویے کا تصور کرنا مشکل ہے